آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا علیہ سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درو شریفی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود کرم وبارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو روزہ پروگرام کا آج یہ آخری جلسہ ہے اور میلاد شریف کی رات ہے یعنی بارہ ربیع الاول شریف کی آج رات ہے جس رات میں ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے اپنے سینے کو آپ کی محبت کا مدینہ بنا رہے ہیں تو آئیے حسب معمول ناطے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آج بھی اپنے بیان کا آغاز کروں تو سب سے پہلے برکت کے لیے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ من موجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک سے آپ اپنے دل کو منور و مجلہ فرمائیں اعلی حضرت کی نعت نبی کونائن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہے یا تو قرآن عظیم کی کسی آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یا تو سرکار کے حدیث پاک کا مطلب ہے اعلی حضرت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں تو آقا کے سیرت کے تعلق سے اس پر آپ تشریح بھی سن چکے ہیں لیکن پھر عرض کرتا چلوں آپ کا ایمان پیدا ہو جائے گرمی شدت کی پڑ رہی تھی بہت کافی گرمی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ میرے سرکار دوپہر کا کھانا تناول فرمانے کے بعد تھوڑی دیر تک آرام فرما لیا کرتے تھے جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے آج اس دور جدید میں سائنس نے ترقی کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک سو لیا جائے تو اختلاج قلب کی بیماری روز رہے گا آج ریسرچ کر کے جس چیز کو بتا رہے ہیں آج سے چودہ سو برس پہلے سے میرے آقا نے اس پر عمل کر کے بتا دیا ایک صحابیہ خاتون ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ان کے گھر دوپہر میں تشریف لے گئے سو گرمی شدت کی پڑ رہی تھی جس میں پاک سے پسینہ شریف جاری ہوا حضرت ام سلیم کی نگاہ پڑی انہوں نے دیکھا کہ جس میں اطہر سے پسینہ جاری ہے تو برتن لے کر کے پہنچی اور سرکار کے جس نے تاک سے پسینہ کو جمع کرنا شروع کر دیا آکائے کریم نے آنکھیں کھول دی ارشاد فرمایا ان میں سلیم عرض کرتی ہیں ہاں یا رسول اللہ کیا کر رہی ہو آقا سے جب سرکار نے یہ فرمایا تو ارض کرتی ہوں یا رسول اللہ آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں آقا نے فرمایا کیا کرو گی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ جب اپنے خوشبو میں ملا دیتی ہوں تو خوشبو تیز ہو جاتی ہے یہ سرکار کا مہکتا ہوا پسینہ ہے اور سن لو خوشبو کی بات آ گئی تو یہ خوشبو ہی خوشبو ہے ساری دنیا مہک رہی ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ایک صحابیہ عورت پہنچی اور عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے سرکار میں نے سارے لوازمات کا انتظام کر لیا لیکن یا رسول اللہ خوشبو کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں آقا نے فرمایا جاؤ برتن لے آؤ وہ برتن لے کر کے پہنچی جس میں شریف سے پسینہ جاری تھا بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی سرکار نے اپنے بغل شریف کا پسینہ لیا چند قطرے ان کے برتن میں ڈال دیے ارشاد فرمایا لے جاؤ جب تمہاری بچی دلہن بنے گی تو اس کے کپڑوں کو بسا دینا وہ لے کر کے آئی اور جب ان کی بچی دلہن بنی تو سرکار کے خوشبودار پسینے سے اس بچی کا کپڑا بسا دیا گیا اتنا مہکتا تھا اتنا مہکتا تھا کہ وہ جس راستہ سے گئی وہ راستہ مہکت تھا اور جب اپنے گھر دلہن بن کر کے گئی تو اتنی تیز خوشبو آ رہی تھی کہ عورتوں نے پوچھا اے دلہن یہ تو کون سی خوشبو لگا کر کے آئی ہے آج تک ہم لوگوں نے اس طرح سے تیز خوشبو کو نہیں سوندھا تو بچی نے جواب دیا یہ خوشبو نہیں ہے یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ ہے اعلی حضرت کے بھائی وستاج زمن علامہ حسن اسی کو بیان فرماتے ہیں خدا ساز مہکنا تیرا وہاں خدا خود ساز مہکنا تیرا اور خوب رو کپون ملتے ہیں پسینہ تیرا اور خوشبو کی بات آئی تو سن لو ایمان تازہ ہو جائے آج خوشبو ہی خوشبو ہے ایک صحابی ہے سرکار کے جن کے پاس دو بیویاں تھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی سے ان کی دونوں بیویوں نے ایک روز سوال کیا اے میرے شوہر یہ تو بتاؤ کہ آپ کا جسم اتنا کیوں مہکتا رہتا ہے آپ نہاتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے آپ کپڑے بدلتے ہیں تب خوشبو نہیں لگاتے آپ کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا مگر پھر بھی اتنی خوشبو آپ کے جسم سے آتی ہے کہ ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب ہو جاتی ہے صحابی رسول نے کہا سنا آج پوچھ رہی ہو تو میں بتائے دے رہا ہوں واقعی میں نے خوشبو نہیں لگائی اور نہ میں خوشبو استعمال کرتا ہوں پھر میں کیسے مہکتا ہوں سنا ایک مرتبہ مجھ کو خارش کی بیماری ہو گئی تھی میں عقائد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے بڑے بڑے طبیب اور حکیموں سے دوا لی مگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا جب میں آج ہو گیا تب میں نے سوچا اب چلو نبی کونین کی بارگاہ میں چلو آتا کی بارگاہ میں چلو وہیں پر ہم شفا پائیں گے دیکھو صحابی کا پہلے عقیدہ بنا ہے کہ بیماری سے شفا لینی ہے تو نبی کی بارگاہ میں چلو تب بھی نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی کی بارگاہ میں شفا نہیں پا سکتے ہو تو وہ قطان نہیں جاتے صحابی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بیمار ہو تو نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اپنی بیماری سے شفا پا جاؤ گے آپ ذرا غور فرمائیے وہ صحابی بیان کرتے ہیں اپنے دونوں بیویوں سے کہ سنو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیسے انداز سے اپنے آقا سے عرض گزار ہوا اعلی حضرت کی زبان میں سنو ہو تم کاشیو ناسی ہو تم یا رسول اللہ لاشیوں ہو تم کاشیو ناسی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درو درد کو کر دو دوا تم پہ کرو درو کرو د رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خارش کی بیماری میں مبتلا ہوں میرے سرکار میں نے بڑے بڑے طبیبوں سے دوا لی ہے بڑے بڑے حکیموں سے میں نے دوا لی ہے مگر یا رسول اللہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ جب میں اپنے آقا سے قریب ہوا تو نبی قنائین نے اپنا نبوت والا ہاتھ میرے جسم پر پھیر دیا نبی کا ہاتھ لگنا تھا کہ میری بارش کی بیماری دور ہو گئی اور جبھی سے میرا جسم مہک رہا ہے میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے ایک نبی کا مقدس ہاتھ ہے کہ خارش والے جسم پر لگ جائے تو کھجلی کی بیماری دور ہو جائے اور ایک ان کا ہاتھ ہے لگ جائے کھجلی نہ بھی ہو تو پیدا ہو جائے جب یہ اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ ناز اللہ ہم بھی ایسے ہیں جیسے محمد تو فرماتے کو اپنے نبی کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے آپ کا عالم تو یہ ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موج بہار سما پہ کو سلام لا کو اور خوشبو کی بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلوں اصل میں پیارے کیا بتاؤں میرا مزاج یہ ہے کہ جب اعلی حضرت کی نعت پڑھتا ہوں تو اپنے <clears throat> جانکاری کی بنیاد پر اپنے علم کی بنیاد پر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے نعت کی تشریح اور اس کے تعلق سے جتنے واقعات ہیں آپ سن لیں ایمان تازہ ہو جائے ابھی صرف نعت پاک کا ایک ہی شعر پڑھ رہا ہوں اور کتنے واقعات آ رہے ہیں خوشبو کی بات چل رہی ہے سنا جب میرے سرکار مکت المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان دی ازادینہ کے بچوں نے سنا آنا شروع کر دیا آج بھی بچوں کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی شیر سنے تو وہی نعرہ لگانے لگتے ہیں وہی شیر پڑھنے لگتے ہیں سنان سے پہلی بار مدینہ طیبہ کے بچوں نے اذان کے الفاظ کو سنا تھا تو وہ غول بنا بنا کر کے اذان دیتے تھے گلیوں میں اور چلا کرتے تھے میرے سرکار ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے بچے اذان دیتے ہوئے جا رہے ہیں سرکار کی نگاہ بچوں پر پڑی اور بچوں کی نگاہ آخا پر پڑی بچے خاموش ہو گئے وہ دیکھو رسول اللہ آ رہے ہیں میرے سرکار آگے بڑھے ایک بچہ کو بلایا جس کی آواز بڑی اچھی تھی سرکار نے اس کے سر پر دست نبوت پھیرا اور دعائیں دی وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا اے امی ہم سارے بچے اذان دیتے ہوئے آ رہے تھے ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے تھے سرکار نے ہم کو بلایا دعا دی ہے اور میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہے ماں نے کہا بیٹا قریب آ جا نبی کا ہاتھ جہاں لگتا ہے وہ جگہ مہکنے لگتی ہے اور ماں نے جب اپنے بچے کے سر کو سوڑا تو خوشبو آ رہی ہے ماں نے کہا بیٹا سن میں تجھے وسیعت کرتی ہوں کہ جب تک تو زندہ رہنا اپنے سر سے ان بالوں کو ترسوانا نہیں اس لیے کہ ان بالوں سے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے جب تک وہ صحابی حیات ظاہری سے رہے نہ تو ان کے بال سفید ہوئے اور نہ ان کے بالوں سے خوشبو کا آنا بند ہوا ان کے بال مہکتے رہے خوشبو آتی رہی پاک اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والا علی و بارک وسلم صلاح و السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام نوتی ایمان بولے وہ مختارف دقیقہ دان بولے ادب کا مطلب تابان بولے وہ حسن من قلم ترقت تو عیدی وہ اجمل من قلم تلد النساؤ فلکتا مبران من کل عیدل کان کا قطح لکھتا کما تشاؤ ہزار بار بسوئن دہنگ نسکو گلاب جنوز نام تو گفتن کمال بے ادبوس حضرات انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے خوش ہونا اور غمگین ہونا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو چالیس روز تک رحمت کی برسات ہوتی رہی انتالیس دن تک تو غم کا بادل برسا اور ایک دن خوشی کا بادل برسا کسی بنیاد پر انسان غمگین زیادہ ہوتا ہے خوش کم ہوتا ہے اس کو غم زیادہ ہوتا ہے خوشی کم لاحق ہوتی ہے لیکن انسان کی فطرت ہے خوش ہونا خوشی منانا انسان کن کن بنیادوں پر خوش ہوتا ہے اگر غریب ہے امیر ہو جائے تو خوش ہوتا ہے بھوکھا ہے کھانا پا جائے تو خوش ہوتا ہے اگر اس کے حسین ہیں دشمن ہیں دشمن زیر ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس چیز حاصل ہو جائے تو خوش ہوتا ہے اگر اسے اولاد کی خواہش ہے اولادیں مل جائیں تو خوش ہوتا ہے دولت کی تمنا کرتا ہے دولت پا جائے تو خوش ہوتا ہے عزت و وقار کا خواہش مند ہے اگر عزت و وقار اسے مل جائے تو خوش ہوتا ہے حکومت میں اقتدار کا خواہاں ہے اور اقتدار پا جائے تو خوش ہوتا ہے انسان کے خوشی کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں اور انسان کو خوش ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنی طبیعت کی لذتوں کا احساس کر سکے کہ انسان غم جب کھاتا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے اور انسان جب خوش ہوتا ہے تو اس کو زندگی کا لطف کیسا لگتا ہے پتا یہ چلا کہ زندگی کا مزہ جب ہی آدمی پائے گا اور زندگی کے مقصد کو جب وہ سمجھ پائے گا جب وہ خوش ہو اور غمگین ہو وہ غم ہوتا ہے تو خوشی کی قدر جانتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو غم کا قدر جانتا ہے اگر خوشی ہی خوشی ہوتی تو آدمی اس کی قدر نہ کرتا اگر غم ہی غم ہوتا تو پھر آدمی خوشی کو نہ جان پاتا اس لیے رب نے غم بھی دیا ہے اور رب نے خوشی بھی دی ہے انسان کی فطرت میں غم بھی داخل ہے اور انسان کی فطرت میں خوشی بھی داخل ہے انسان غمگین ہوتا ہے تجارت میں نفع نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے دشمن تکلیف دے دے تو غمگین ہوتا ہے سفر کر رہا ہے منزل مقصود تک نہ پہنچے تو غمگین ہوتا ہے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے مال بچوں والا ہے صاحب اولاد نہ ہو تو غمگین ہوتا ہے غربت و افلاس میں زندگی گزرے تو غمگین ہوتا ہے بیماریاں گھیر لیں تو غمگین ہوتا ہے پتا یہ چلا کہ غمگین ہونے کے رنج و غم اٹھانے کے بھی بہت سارے اسباب ہیں اور جو سبب پایا جائے گا اس بنیاد پر انسان غم اٹھاتا ہے غم کھاتا ہے اور خوشی کے بھی اسباب بہت ہیں جس سبب سے اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے وہ سبب پایا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ رکھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تک تمام رسولان پیغمبران آتے رہے اور رب کے بندوں کو ہدایت کے راستہ پر چلاتے رہے ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے ہر پیغمبر نے ہدایت کا راستہ دیا ہے ہر پیغمبر ہادی قوم بن کر کے آیا ہے چنانچہ حضرت نوح پیغمبر نے جب ہدایت دینا شروع کیا اور تبلیغ کرنا شروع کیا تو ساڑھے نو سو برس تک تبلیغ فرماتے رہے صرف چالیس آدمی ایمان لا سکے ساڑھے نو سو برس کے اندر میں ایک طرف اگر تو لوہ کی تبلیغ کو سامنے رکھو اور ایک طرف صرف تیئیس برس کی تبلیغ کو سامنے رکھو تیئیس برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو عرب کا خطہ اسلام قبول کر رہا ہے تیئیس برس کی تبلیغ رسول اللہ کی ہو رہی ہے تو مدینہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس برس میں تبلیغ ہو رہی ہے تو پورے مکہ کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو گرد و نماز کے لوگ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس برس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو مقام تیس کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس برس کی تبلیغ کو ایک طرف رکھو اور ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کو ایک طرف رکھو حضرت عیسیٰ نے بھی تبلیغ کی ہے حضرت موسا نے بھی تبلیغ کی ہے یہ سارے پیغمبران نظام تبلیغ فرماتے رہے اور جب جب ان کی ولادت وطعت ہوئی ہے تو ان کی قوم کو خوشی بھی ہوئی ہے ان کی قوم نے خوشی منائی ہے اگر تو پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا اگر تو موسا آئے تو ان کی قوم قوم نے خوشی منایا حضرت زکریہ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کی قوم نے خوشی منایا حضرت شیش کی پیدائش پر حضرت آدم نے خوشی منائی سارے پیغمبروں اور رسولوں کی ولادت پر خوشیاں منائی گئی ہیں آؤ دیکھو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے اپنے مقربین محبوبین انبیاء اکرام اور رسولان اظام کی جماعت کو دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو رب تعالیٰ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے کل بے فضل اللہ ہے وہ بے رحمت ہی سب ذالکہ فلیف رہو ہوا خیر مما یجمعون اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو خوب خوب خوشی مناؤ یہ خوشی منانا تمہارا تمہارے جمع کے ہوئے مال سے بہتر ہے رب تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے یہی بنیادی وجہ ہے کہ مذہب اسلام میں کئی ایسے رسم و رواج رکھے گئے ہیں جس رسم و رواج کے ایام میں مسلمان خوشی مناتا ہے عید میں خوشی مناتا ہے بقرعید میں خوشی مناتا ہے شب برات میں خوشی مناتا ہے نبی کے ولادت کے وقت خوشی مناتا ہے رب تعالیٰ مطلق ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عید میں خوشی کیوں مناتے ہو آپ کہو گے سبحانی صاحب ہم نے ایک مہینہ کا روزہ رکھا ہے اب ہم خوشی منا رہے ہیں دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں دوسروں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں غریبوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم زکات و سبقات بانٹ رہے ہیں آپ تقریر میں کیا خوشی مناتے ہو سبحانی صاحب ہم قربانی کر رہے ہیں خون بہا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کر رہے ہیں آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے یہ بتاؤ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو بقرعید کا موسم آ جائے تو عید کی خوشی منا رہے ہو یہ عید و بقرعید تمہیں کہاں سے ملے ہیں یہ خوشی منانے کا موقع کہاں سے ملا ہے اب آئیے آپ غور فرمائیے اگر نبی کونائن نہ ہوتے تو عید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی اگر مصطفیٰ جان رحمت نہ ہو ہوتے تو بقرعید کی خوشی آپ کو کہاں سے ملتی تو نبی جو چیز تمہیں دے کر کے جا رہے ہیں اس پر تو خوشی منا رہے ہو اور خود نبی دنیا میں آ رہے ہیں اور جب آئے تو اس پر خوشی کیوں نہیں منا رہے ہو سب سے بڑی رحمت تو میرے آقا ہیں رب فرماتا ہے ان بے سبلی اللہ ہے وہ پھر رحمت ہی سب ضال کا پل پرہ ہوا خیر یجماون اے محبوب تم فرما دو کہ رب کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشی خوشی مناؤ خوب خوب خوشی مناؤ یہ میرے سرکار رب کا فضل ہی تو ہیں آقا رب کی رحمت ہی تو ہیں رب تعالیٰ نے صلاح کا اللہ رحمت وہ محبوب ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے رب تعالیٰ اشاد فرماتا ہے رحمت اللہ شعیم میری پیدائش کی بات آتی ہے تو نہ جانے کیا کیا سوچے جاتے ہیں جھنڈا کیوں لگاتے ہو اس طرح سے کیوں کرتے ہو کیا صحابہ نے یہ منایا ہے کیا صحابہ نے جلوس نکالا ہے کیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صحابہ نے پڑھا ہے ہاں صحابہ نے سرکار کی میلاد کو پڑھا ہے اور ایسا پڑھا ہے حوالہ نوٹ کرو اگر حوالہ غلط ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محیط تین سبحانی کی آؤ دیکھو نبی نبی کی میلاد صحابہ کیسے پڑھ رہے ہیں میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کرام کا اجتماع ہے عقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کون سی بات کر رہے تھے ایک صحابی نے کہا سنو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو تورات عطا کیا ان کو اپنا کلیم بنایا حضرت موسا کا لقب کلیم اللہ ہے دوسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا فرمایا اور ان کو اپنی خلیت عطا فرمایا اپنا دوست فرمایا ان کا لقب خلیل اللہ ہے تیسرے صحابی بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبیل کو بھیجا حضرت جبیل نے ان کے ماں کے دامن میں پھونک مار دیا حضرت عیشا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان کا لقب روح اللہ ہے صحابہ یہی ساری باتیں آپس میں کر رہے ہیں تب تک میرے سرکار پہنچ گئے صحابہ نے استقبال کیا آقا نے فرمایا کیا ذکر چھڑا ہوا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ایک دوسرا یہی بیان کر رہا ہے حضرت موسا کلیم اللہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت اللہ ہیں ان تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ یہ القاد فرمائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں سرکار ہم یہی ہے کہ نہیں نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں تب تک میرے آقا فرماتے ہیں اللہ خبردار حضرت موسا کلیم اللہ ہے صحیح ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے صحیح ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے صحیح ہے سنو انا حبیب اللہ میں اللہ ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا رب چاہے سنو میں اللہ کا حبیب ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں ایسی میلاد پڑھا ہے ایسی میلاد پڑھا ہے سنو حوالہ نوٹ کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابی شاعر تھے وہ اشعار کہا کرتے تھے کفار شورا جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آنے اشعار شان میں ان عام صحابیوں میں سب سے زیادہ مشہور شاعر صحابی حضرت حسان بن ثابت ہیں حضرت حسان سرکار کی بڑی اچھی اچھی نعت کہتے تھے آج بھی عربی کتابوں میں اور احادیث حضرت حسان کی نعتیں بڑی مشہور ہیں جو سرکار کی شان میں وہ کہہ گئے ہیں ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک نعت کہی اور نعت کہہ کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک نعت کہی ہے جو میں پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو آقا اپنی نعت کیسے سنتے تھے یا تھوڑے فرما دیتے تھے کہ پڑھو نہیں بلکہ میرے سرکار اہتمام فرماتے تھے اہتمام فرمانے کا مطلب کہ مسجد نبوی شریف میں ممبر لگواتے تھے اس پر چادر بچھائی جاتی تھی آقا کریم تشریف فرما ہوتے صحابہ بیٹھ جاتے میرے سرکار فرماتے حسان اب چلو اس پر بیٹھ کر کے میری نعت پڑھو پتا یہ چلا کہ نبی کی نعت پڑھنے والے کے لیے نمبر بچھوانا نبی کی سنت ہے اور ممبر پر بیٹھ کر کے نبی کی نعت پڑھنا یہ صحابی کی سنت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہے شانت نعت پڑھنا چاہتے ہو ہاں رسول اللہ آقا کریم نے ممبر لگوا دیا صحابہ جلوا فروغ ہے میرے سرکار تشریف فرما ہے آقا نے فرمایا حسان بیٹھ جاؤ حضرت حسان اب ممبر پر بیٹھتے ہیں جب حضرت حسان ممبر پر بیٹھے تو آقا کی نعت پڑھنے لگے ذرا نعت کیا پڑھتے ہیں دیکھو میلاد پڑھ رہے ہیں حضرت حسان سرکار کی نعت پڑھتے ہیں آقا سامنے فروغ ہیں حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب پڑھ رہا ہوں آپ کی نعت آقا فرماتے ہیں حسان پڑھو نعت جب حضرت حسان عرض کرتے ہیں وہ من ترق لم آئی نے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا یا رسول اللہ آپ جیسا جیسا خوبصورت نہیں ہے آپ جیسا کوئی حسین نہیں ہے آپ جیسا کوئی جمیل نہیں ہے آپ جیسا کوئی اچھا نہیں ہے آپ جیسا کوئی بہترین نہیں ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ سے آپ جیسا کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا اب دوسرا شیر حضرت حسان پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھوں کیسے وہ اجمل تلبن میں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو میری آنکھ دیکھے کہاں دیکھو نبی کی پیدائش بیان کر رہے ہیں حضرت حسان نبی کے سامنے نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہے نبی کے سامنے نبی کی پیدائش کو بیان کر رہے ہیں اور کسے میلاد کہتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں یہ نجد کی بدماش اولا کیا تمہیں حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر نہیں مل رہا ہے وہ اجمل من یا رسول اللہ آپ جیسا حسین جمیل کسی عورت بچہ جنا ہی نہیں ہے جیسے میرے آپ حسان بن ثابت یہ ناچ پڑھتے ہیں تو میرے سرکار اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ کر کے اپنی نبوت والی چادر حسان کو اڑا دیتے ہیں انعام میں آتا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان پڑھتے جاؤ نبی فرماتے ہیں حسان نعت پڑھتے ہیں تو جبریل امین کی مدد کر رہے ہیں اللہ اکبر پر پتا یہی چلا کہ جو نعت نبی پڑھتا ہے اس کو حضرت جبریل کی مدد حاصل ہوتی ہے جس کو وہ ہی کہا جاتا ہے جو مٹا ہے نبی ہے نتتا ہے نبی ہے کامیابی اس کے لیے ہے جو نبتا ہے نبی ہے فتح اس کے لیے ہے جو نب ہے نبی ہے رحمتیں اس کے لیے ہے جو نبتا ہے نبی ہے بہاریں اس کے لیے ہے جو نبتا ہے نبی ہے قرار اس کے لیے ہے جو نبتا ہے نبی ہے سکون اس کے لیے ہے جو نبتا ہے نبی ہے انعامات الہیہ اس کے لیے ہے واجمان ملک عالم طلب نساؤ آؤ سنو یہ نبی کی میلاد کہیں جا رہی ہے نوٹ کر لو شور کو نوٹ کرنے والوں اور پوچھو ترجمہ اپنے مولویوں سے ان ملاؤں سے پوچھو جو بداد بداد کرک کی بدماش اولادیں لگا رہی ہیں ان حرام خوروں کو نہیں پتا ہے میلاد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں انہوں نے میلاد مصطفیٰ کو کنہیا کا جنم بتا دیا اللہ نبی ایک کونائن کی پیدائش پر جھنڈا گاڑا گیا نبی ایک کونائن کی پیدائش پر ساری کائنات سجا دی گئی نبی یہ تشریف لانے والے ہیں میلاد مصطفیٰ کی برکت ملازہ فرمائیے قریب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی ہی تعریف حضرت حسان نہیں کرتے ہیں بلکہ اور اور کر رہے ہیں کیسے کر رہے اس کو بھی سنو پوری میلاد حضرت حسان بیان کر گئے وہ اجمل و من کالم تلدن ساؤ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی عورت میں بچہ نہیں جنا خلقتا مبرام من کل اربن عربی کا یہ شعر ہے حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہو یہ کون کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو صحابی رسول ہیں یہ وہ کہہ رہے ہیں جو اپنے سامنے اپنے آقا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں اپنے آقا کا حسن دیکھ رہے ہیں حضرت حسان اور کرتے ہیں یا رسول اللہ خلقتا مبرام من کل عیب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 واقعی میرے سرکار اتنے حسین تھے اتنے حسین تھے کہ ایک مرتبہ قائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں باہر سے اونٹ اور گھوڑے آئے بکنے کے لیے شہر سے باہر میدان میں خیمہ لگ گیا سارے لوگ خرید کرنے کے لیے گئے آقا بھی خریدنے کے لیے گئے کیا آقا فرماتے ہیں قیمت میں تمہیں بعد میں دیتا ہوں اونٹ لے کر کے آئے وہ سرکار کا چہرہ دیکھتا رہا وہ گھبرایا وہ سوچنے لگا اس نے کہا میں نے بغیر جان پہچان کے اونٹ ایک ارب کے ہاتھ پر بیچ دیا تب تک ان تاجروں میں ایک خاتون تھی وہ بول پڑی اے تاجر سون جو اونٹ خرید کر لے گئے ہیں ان کا ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اگر وہ قیمت نہ ادا کریں گے تو میں ادا کر دوں گی مگر ان کے لیے فکر نہ تو کر میں نے اس کا تم کا چہرہ دیکھا ہے وہ بڑے سچے ہیں بعد میں پتا چلا کہ وہی نبی آخر جمع ہیں جو تمہارے اونٹ کو خرید کر لے کر کے گئے ہیں دشمن بھی بلا پہچانے دیکھ کر کے کہہ دیتا ہے آپ جیسا کوئی حسین جمیل نہیں ہے آپ جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے خلقتا مبرام من کل آئی بن آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں آپ کے اندر کوئی عیب نہیں اب اگر کوئی نبی کے اندر عیب نکالے معذ اللہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا یا رسول اللہ کہنا درست نہیں ہے نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے نبی تو اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے نبی تو فلاں کو کلمہ نہیں پڑھا سکے اس طرح کر کے اپنے ایمان کا جنازہ کیوں نکالتے ہو نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہے خلقتا مبران من کل کلیہ کان نکا قد خلقتا کما تشاؤ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بلا عیب پیدا کیے گئے ہو گویا آپ کی پیدائش آپ کے چاہنے کے مطابق ہوئی ہے یا رسول اللہ آپ جیسا چاہ رہے تھے اسی طرح سے آپ کی پیدائش ہوئی ہے حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے یہ سرکار کی مکمل میلاد پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں صحابہ بھی سن رہے ہیں پتہ یہ چلا کی میلاد پڑھنا صحابی کی سنت ایسی سنت ہے آؤ دیکھو میلاد کیسے کیسے کہی گئی ہے خوشیاں کیسے کیسے منائی جاتی ہیں آج ہندوستان آزاد ہوا ہندوستان کو آزاد ہوئے قریب پچاس برس کا عرصہ گزر رہا ہے لیکن جب ہندوستان کے آزادی کا دن آتا ہے تو آج بھی خوشی منائی جاتی ہے آج بھی دہلی کے لال قلعہ پر جھنڈا پہرایا جاتا ہے آج بھی اسمبلیوں میں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں آج بھی پارلیمنٹ میں جھنڈا لہرایا جاتا ہے آج بھی بلاک پر جھنڈا لہرایا جاتا ہے آج بھی شہروں کے چوک پر جھنڈا لگایا جاتا ہے کہ میرا ملک آزاد ہوا ہے میرے ملک کو آزادی ملی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ملک آزاد ہو جائے تو آپ خوشی منا رہے ہیں ملک آزاد ہو جائے تو ملک کے آزادی کے دن کو ظاہر کرنے کے لیے جھنڈا لگا رہے ہیں اور سنو یہ ملک کیسے آزاد ہوا اس بات کو بھی بتاتا چلوں آج جب کچھ لوگ مسلمانوں پر اعتراض کر دیتے ہیں میں عرض کرتا ہوں اٹھا کر کے بھارت کی تاریخ پڑھو صرف اتر پردیش میں ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے تین دن کے اندر اندر نبے ہزار مسلمانوں نے قربانی دی تھی نبے ہزار مسلمان نوجوانوں کا خون اتر پردیش میں تین دن کے اندر اندر بہا تھا انگریزوں کو مار بھگایا تھا ہندوستان آزاد ہوا ہے میں ارد کرتا ہوں اے مسلمان ہندوستان کا ہر باشندہ مل کر کے جب انگریز کو نکالتا ہے اور اپنے ملک کو آزاد کروا لیتا ہے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آزاد ہو جاتا ہے ملک پہ جھنڈا لہرایا جاتا ہے خوشی منائی جاتی ہے مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں بلا تمکیل سمجھو جو پیدا ہوئے تو جانوروں کو بھی آزاد آزادی ملی ہے وہ نبی پیدا ہوئے تو بدھ کے پجاریوں کو آزادی ملی ہے وہ نبی پیدا ہوئے تو جہنمیوں کو جہنم سے آزادی ملی ہے وہ نبی پیدا ہوئے تو لوگ راہ راست پر آ گئے ہیں وہ نبی پیدا ہوئے تو جانوروں تک کو آزادی ملی ہے جس نبی نے ساری کائنات کو آزادی دلائی ہے اس رسول کا جب جنم دن آئے تو کیوں نہ خوشی منائی جائے اس رسول کا جنم دن آئے تو کیوں نہ جھنڈا نکالا جائے اس رسول کا جنم دن آئے تو کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے اے لوگ یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں رحمت اللہ عالمین پیدا ہوئے ہیں یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں بشیر و نذیر پیدا ہوئے ہیں یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں تاہا یاسین پیدا ہوئے ہیں یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں دکھنے کے دکھ دور کرنے والے آقا پیدا ہوئے ہیں غلامی کی زنجیروں میں یتیم چکر دیے گئے تھے یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں مدینہ کا تاجدار دنیا میں آیا ہے تو یتیموں کو سہارا دے دیا ہے دیواؤں کو سہارا دے دیا ہے ہو گئی ہے نبی کونائن نے کیسی آزادی دی ہے اور نبی کس طرح سے سہارا دے رہے ہیں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں آج سب خوشی منا رہے ہیں مگر نبی نبی نے کیسی خوشی منائی ہے اور اس طرح سے خوشی منانے کا ذہن دیا ہے آقائے کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ عید کے خوشی منانے کی تیاری کر رہے ہیں مدینہ طیبہ کی سرد ہے عید کے ساتھ کا اعلان ہو جاتا ہے تمام بچے گلیوں میں چہل پہل بچا رہے ہیں گلیوں میں توڑ پھول رہے ہیں سویرے عید ہونے والی ہے پورے مدینہ میں خوشی کے بادل برس رہے ہیں سویرے عید ہونے والی ہے سارے صحابہ عید کی مکمل تیاری کر لیتے ہیں اور جب عید کی تیاری کرتے ہیں سویرے سویرے اچھے اچھے لباس پہن کر کے صحابہ میدان کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم بھی اپنے حجر مقدس سے نکلے لباس فاخرہ پہن کر کے نبی چند قدم چلے تھے تب تک سرکار کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی ہے کہ عید گاہ جانے کے راستے پر ایک بچہ کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے اس کے آنسو داروں قطار بہ رہے ہیں مگر اس کا رونا ایسا نہیں تھا کہ کوئی معمولی تکلیف ہو آقائے کریم آگے بڑھے بچے کے سر پر نبوت رکھا آقا فرمانے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو آج آج تو تو عید ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے آج تو تمہیں بھی اپنے باپ کے ساتھ کی طرف جانا چاہیے کیا تم مدینہ کے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہو کیا تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ بچے کس طرح سے خوشی منا رہے ہیں اس بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والے رحمت اللہ ہیں ہے بچہ اور آہیں لے کر کے رونے لگتا ہے سسکیاں لے کر کے رونے لگتا ہے ہچکیاں بچ جاتی ہیں آقا فرماتے بیٹا بتا بچہ تو کیوں رو رہا ہے مگر بچہ سسک سسک رہا ہے اور کہتا ہے اے پوچھنے والے مرد مجھ سے نہ پوچھو میں کیوں رو رہا ہوں آج پورے مدینہ میں مجھ جیسا غریب بچہ کوئی نہیں ہے مجھ جیسا مخلوق الحال بچہ کوئی نہیں ہے آج جب میں بچوں کو مدینہ کے دیکھتا ہوں گاہ کی طرف جاتے ہوئے تو میں سوچ رہا ہوں ہائے کاش میں اتنا غریب نہ ہوتا اے کاش میرا بھی باپ ہوتا تو میں اپنے باپ کے تعطیدگاہ کی اے پورا دوسرے والے مجھ سے آج رو کر کے اپنے غم کو ہلکا کر رہا ہوں نبی کونین مسل گئے فرماتے بیٹا بتا تیرا باپ کیا ہوا وہ بچہ چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے پوچھنے والے سنو پوچھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں میرا باپ کیا ہوا میرے باپ کا حال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میرا باپ ایک جنگ میں شریک ہوا میرے باپ کو سرکار کے قدموں میں شہادت مل گئی میری ماں نے دوسری شادی کر لی مجھ کو گھر سے نکال دیا گیا مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے میں جب دوسرے بچوں کو دیکھتا ہوں اپنے باتوں کے ساتھ میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے مجھ کو میرا باپ یاد آ رہا ہے ہائے مدینہ میں مجھ جیسا غریب کوئی نہیں ہے اتنا سننا تھا نہیں کونین مچل گئے بیٹا خوش ہو جا جس رسول کے قدموں میں تیرے باپ کو شہادت ملی ہے وہ اللہ کا حبیب میں ہی ہو وہ اللہ کا رسول میں ہی ہو جیسے اس بچے کی نگاہ پڑی بچہ مسکرانے لگا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں سکی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پائے اس سن کی عادت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ اللہ خوشی منانے کا طریقہ کس نے دیا ہے رسول کائنات نے یتیم کے ساتھ ایسے پیش آؤ یتیم کے ساتھ اس طرح سے خوشی مناؤ یتیم کے ساتھ تمہیں خوش ہونا ہے تو ایسے رہو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچہ کو لے کر کے آئے فرماتے ہیں ایسا اس بچہ کو کو نیا کپڑا پہنا دو اس کو نہلا دو نہلایا گیا نیا کپڑا پہنایا گیا اب وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عیدگاہ وہ بچہ جب تک میرے آقا حیات ظاہری سے رہے سرکار کی کفالت میں رہا اور جب میرے آقا کا وسال شریف ہوا تب وہ بچہ بھاڑ مار مار کر روتا تھا اے عرب والو ابھی تک میں یقین نہیں تھا اب یقین ہو گیا میرے آقا چلے گئے رحمت اللہ چلے گئے بشیر و نذیر چلے گئے جن کی شان یہ تھی غم زدوں کو ہم ددی دیکھی ہے بے قسوم کا سارا ہمارا نبی ہمارا ندی بے قسوں کا سارا ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ اللہ پھر وہ بچہ حضرت ابو بکر صدیق کی کفالت میں گیا میرے سرکار نے عید کی خوشی منانی ہے تو ایسے مناؤ نبی کون کی ولادت بط پر خوشی منانی ہے تو کیسے مناؤ جیسے حضرت ابو بکر نے منائی حضرت عمر فاروق اعظم منا رہے ہیں حضرت عثمان غنی منا رہے ہیں حضرت مولا کائنات منا رہے ہیں نبی کی پیدائش پر خوشی کون نہیں منا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر جس نے ایک دن ہم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اگر تومر فاروق آزم فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ پر ایک دن ہم خرچ کر دیا جنت میں میں اس کا ساتھی بنوں گا اگر تو عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میلاد و مصطفیٰ پر جس نے ایک درہم خرچ کر دیا میں جنت میں لے جانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ اکبر حضرت مولا کائنات بھی اس طرح سے خوشی منایا کرتے تھے جب آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن آتا تھا صحابہ کے طور میں عرب کی سرزمین پر وہ دن یاد رکھا جاتا تھا اکثر صحابہ روزہ رکھتے تھے خود نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے پتا چلتا تھا یہ سرکار کی پیدائش کا دن ہے اور بہت ڈھیر سا کھانا بنوا کر کے مدینہ کے غریبوں میں اور دوست احباب میں تقسیم کیا جاتا تھا کھلایا جاتا تھا یہ صحابہ کے دور میں رائش تھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کا رواج نجدی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے عرب کی سرزمین پر روکا گیا ورنہ نبی کون کے میلاد کا رواج عرب کی سرزمین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ تھا چنان کے پیر پیرا میرے میرا سرکار غوث سے آدم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ سرکار غوث سے سرکار کے بارہویں شریف کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے جب سرکار کی بارہویں آتی یعنی میلاد مبارک کی رات آتی تو غو سے آدم اپنا دروازہ کھول دیتے تھے غریبوں فقیروں کے لیے آج بک رہا ہے آج یہاں سے سب کو عطا کیا جائے گا بغداد میں بہت سارا کھانا بنوایا جاتا تھا سرکار غوث سے آدم بہت چراغن فرمایا کر کرتے تھے ایسی خوشی بڑے پیر دستگیر نے منائی کی ایک روز آقا نے انہیں بشارت ہی عطا فرما دیا اے عبد القادر تو مجھے بارہ کو یاد کر رہا ہے میری امت تجھے گیارہ کو یاد کرتی رہے گی اسی تاریخ سے گیارہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے غوث اعظم خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر خواجہ غریب نواز خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر حضرت داتا علی ہجویری خوشی منا رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر اور خود مسلم حضرت شیخ عبد العزیز محدود دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں سنو یہاں بھی دو بھی سن لیں جن کے وہاں نیلاد نہیں ہے کل ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں گی یہ پدما شہلا دن جب ہندوستان میں یہ بات چلائی گئی تھی کہ نبی کے جنم دن پر تعطیل کی جائے چھٹی منائی جائے تو وہی حرام خور لوگ تھے بھی لوگ دہلی کے پارلیمنٹ میں ان حرام خوروں نے کہا تھا کہ صاحب یہ ایک نئی چیز لائی جا رہی ہے اس کی حقیقت ہمارے اسلام میں کچھ نہیں ہے تو جماعت اہل سنت کے بہت بے باک عالم دین مولانا عبید اللہ خان آزمی نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ سن لیجیے مسٹر جی پی سنگھ جو مسلمانوں نے بنام مسلمان کہلانے والے کبیر پنتھی ہیں تعجب ہو رہا ہے کہ گاندھی کا جنم دن منایا جا رہا ہے ہندوستان میں گرو جینتی منائی جا رہی ہے ہندوستان میں کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے ہندوستان میں اس طرف سے جانے کیسے کیسے رہنماؤں کے جنم دن منائے جا رہے ہیں ہندوستان میں یہ اور مسلمان ہیں کلمہ پر ہے نبی کا نبی کے جنم دن پر تعطیل کرنے کی بات آ رہی ہے اسلام میں اس کی حقیقت تلاش کر رہے ہیں عید کی حقیقت اسلام میں یہ بتانا ہے بقرعید کی حقیقت یہ اسلام میں ہمیں بتانا ہے کہ کہاں نبی نے فرمایا ہے کہ جب عید کا دن آوے تو تم چھٹی مناؤ عید کا دن آوے تو بقرعید میں چھٹی رکھو محرم کا دن آوے تو چھٹی مناؤ محلوم کی تاریخ آئے تو چھٹی مناؤ یہ چھٹیاں کب آج کی سرزمین پر دی جا رہی ہے تو تیوہار آپ کی چھٹیاں بھارت کی سرزمین پر دی جا رہی ہے سب سے بڑا ہمارا تہوار نبی کریم کا جنم دن ہے وہیں پر جیتی سنگھ نے پاس کر دیا تھا پورے بھارت میں نبی کونین کے میلاد النبی کی چھٹی ہو رہی ہے سنو آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کا معاملہ چل رہا ہے تم اپنی دکان کھولے بیٹھے ہو تمہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان ہو اپنی دکان بند کرو دوسری قومیں پوچھنے کیوں دکان بند ہے پیغمبر اسلام کا جنم دن ہے آج محمد کے دن پیدا ہوئے ہیں ان کے پیدائش کی یہ تاریخ ہے تم اپنے بچے کی پیدائش کی تاریخ کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کرتے ہو سال گرہ مناتے ہو اور نبی کالین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ تو رب نے اپنے کلام میں فرمایا ہے آقا کریم کا جنم دن جب آتا ہے تو تمہارا منہ کیوں جھلک جاتا ہے نبی کے جنم دن کی بات آتی ہے تو تمہارے چہرے پر سیاہی کیسے ظاہر ہونے لگتی ہے پتا چلا کہ مناسبوں کی جماعت سے تمہارا تعلق تو نہیں ہے کسی کی ضروریت سے تو تم نہیں ہو تو میں تو خوش ہونا چاہیے میرے نبی کا جنم دن آ گیا ہے پیغمبر اسلام پیدا ہوئے ہیں آؤ سنو پیغمبر اسلام پر کس کس میں ہے بارہ ربی لوگ کی تیس تو اپنے دروازے پر وہ میلاد کی میں ایک مرتبہ شیخ عبد العزیز محدود دہلی فرماتے ہیں کہ میرے گھر کچھ نہیں تھا تھوڑا سا چنا تھا جب میرے آقا کے میلاد کا دن آیا تو میں نے ذکر کیا اور وہی چنا شیرینی کے طور پر میں نے لوگوں میں فیم کیا اور حوالہ سنا ان سب کے پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ میلاد منانا کیسا ہے اور میلاد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیسا ہے تو حاجی صاحب کہتے ہیں سنو میں تو میلاد شریف کو بنانا بال سے مستحسن سمجھتا ہوں اجر و ثواب سمجھتا ہوں اور قیام میں میں لطف پاتا ہوں یعنی جب کھڑے ہو کر اپنے نبی پر سلام پڑھتا ہوں تو مجھے نفس ملتی ہے یہ وہ حاجیم داد مہاجر مکی ہے جو رشید احمد جنگوہی کے بھی پیر ہیں اور بڑے بڑے پیوبندی مولویوں کی یہ پیر ہیں تو پیر کا عقیدہ تو یہ ہے اور صاحب کا عقیدہ یہ ہے اور سنا حوالہ لے لو اور جب یہ دکانوں پر بیٹھ کر کے مردود لوگ کہیں کہ یہ ہے ہے ان حرام خوروں سے پوچھو چلو گنج مراد آباد حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت مسلم بزرگ ہیں حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی اعلی حضرت کے دور کے بزرگ ہیں گنج مراد آباد اتر پردیش کی سرزمین پر ہے اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں اتنے بڑے عالم دین ہیں جب اعلیٰ حضرت کی اور حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ضعیف ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت جوان ہیں اعلیٰ حضرت کے سر پر فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اپنی ٹوپی رکھ دی اور اعلیٰ حضرت کی ٹوپی اپنے سر پر رکھ لی ہے یہ محبت کا عالم ہے وہی حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جب نیلاد کی رات آ رہی ہو تو چراغ جل رہے ہیں ایک چراغ نہیں دو چراغ نہیں بلکہ مکمل ان کے گھر میں چراغ جل رہے ہیں ان کے دروازے پر کئی چراغ جل رہے ہیں ان کے سگن میں چراغ جل رہے ہیں ان کے دیوار کی مدیر پر چراغ جل رہے ہیں کسی نے آ کر کے کہا حضرت اتنا چراغ جلانے کی ضرورت کیا ہے آپ نے فرمایا نادان تجھے نہیں معلوم ہے آج میلاد مصطفیٰ رات صبح میں نبی پیدا ہوئے ہیں میں نے خوشی میں ایک چراغ جلا دیے ہیں اس نے کہا حضور یہ فضول خرچی ہے لا فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں ہے آپ نے فرمایا تو جب یہ فضول خرچی ہے تو چراغوں کو بجھا دے اس نے کہا ٹھیک ہے میں بجھا رہا ہوں اب یہ چراغوں کو بجھاتا جا رہا ہے پیچھے چراغ جلتے جا رہے ہیں بجھاتا جا رہا ہے چراغ جلتے جا رہے ہیں اور جب آخری چراغ پر پہنچا پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہا حضرت یہ کیا کہا میں کیا کروں ہی میں تو کہا تھا کہ لا خیر الاسراف فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں اور میں کہتا ہوں کہ لا اسراف فی الخیر بھلائی کرنے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے بھلائی جس انداز سے بھی کرو بھلائی ہی بھلائی ہے نادان یاد مصطفیٰ پر یہ چراغ دیکھنے کے لیے گیا اللہ ترکوں کو سلامت رکھا مولا نے ان پر بڑی رحمتیں نازل کی تھی انہوں نے سرکار کے میلاد شریف کے مکان کو سوار دیا تھا چملا کاری کر دیا تھا تعلیم بچھا دیا تھا سرکار کے مکان شریف کے اگل بغل گھاس لگا دی گئی تھی اور ان کو یہ تھا کہ جب کوئی یہاں آئے تو ضرور شریف پڑھتا رہے ہر دم سرکار کے میلاد شریف تعلیم میں یعنی اس مکان میں جس میں میرے سرکار پیدا ہوئے ہر دم قرآن پڑھا جاتا تھا گروپ پڑھا جاتا تھا اور جب میلاز شریف کا دن آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے عربی بچے بیٹھ کر کے سرکار کی یہی نعت پڑھتے تھے وہ افسم من قلم ترقت وہ اجمل و من قلم تلفاؤ اور خیرات بانٹی جاتی تھی خادم الحرمین جو بھی ترک بادشاہ ہوتا وہ آتا اور سرکار کے نیلاز شریف کے مکان کے قریب کھڑے ہو کر کے گرد و نما سے یا مکتل مکرمہ کے جتنے غریب ہوتے سائل ہوتے سب کو اس حکومت کی طرف سے انعام بانٹا جاتا تھا سب کا خیرات لٹایا جاتا تھا یہ ترکوں کی حکومت میں تھا سرکار کے نیلاز شریف کے مکان پر رسم و رواج حضرت شاہ ولی اللہ محدث تہلوی فرماتے ہیں کہ جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو میلاد شریف کا دن تھا میری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے کہ سرکار کے میلاد شریف کے مکان سے لے کر کے آسمان تک نور کی جھما بھم بارش ہو رہی ہے میں نے زیارت کی اور مشاہدہ کیا میں درود پڑھتا رہا میری آنکھیں بھیگتی رہی میں اپنے آقا کے جائے پیدائش کو ملاحظہ کرتا رہا اور زیارت کرتا رہا پتا چلا کہ نبی کے میلاد والے مکان کا اہتمام ترک حکومت نے کی تھی اور اپنے پوری حکومت نے اس کا لحاظ رکھا تھا اس شکانے نبی جا جا کر کے دروپ پڑھتے تھے میلاد پڑھتے تھے مگر جب سے نجلی حکومت ہوئی ہے اس نے لائبریری قائم کر دیا ہے اور اس کے بغل ٹیکسی اسٹینڈ بنا دیا ہے وہاں گھاس کے بجائے اب ریتیلے ریت پائی جا رہی ہے اور ایک کالا کلو کا بھوپو لیے چلاتا ہے یہاں زیارت مت کرو یہ بدات ہے یہاں مت ٹھہرو یہ بدات ہے یہاں نہ ٹھہرو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جائے پیدائش کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا مجھ سے جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو زمزم شریف پی کر کے جب میں بیٹھا اسی سیڑھی پر تو ایک مردوت پہنچ گیا بات چیت ہونے لگی تو وہ کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے ہم نے کہا اس مربوط کو دیکھو ساری دنیا جانتی ہے نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے کہتا ہے کیا پتا نبی کہاں پیدا ہوئے تھے ہم نے کہا اس کا جواب تو یہی ہونا چاہیے اسی جنگل شریف کے پاس بٹک کر کے مارنا چاہیے لیکن یہ ہے حرم شریف حرام خور نبی مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور کہاں پیدا ہوئے تھے کہا کیا پتا کس جگہ پر پیدا ہوئے تھے ہم نے کہا نادان وہ کوئی جگہ ہے جہاں میرے سرکار پیدا ہوئے تھے تباکر کے ساتھ عوام و خواص کی زبان پر یہ بات رائج ہے کہ نبی کا مکان یہی ہے میلاد والا یہی ہے میلاد والا مکان میرے آقا وہی پیدا ہوئے تھے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے مکان کو مکمل طور پر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کتب خانے میں بدلا گیا ٹیکسی اسٹینڈ میں بدلا گیا اب کل قریب اس کو ڈھا دیں گے اور عمارت پرانی ہو گئی ہے گر رہی ہے گرنے کے بعد ایک دم جیسے بکری کو برباد کیے ہیں جنت المولہ کو برباد کیا ہے حضرت علی حمزہ کی اندر کو برباد کیا ہے عمار سے یہ سال حکومت ان ساری کر دے گی حضور مفت ہند بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جب نگاہ ان نشانیوں پر پڑی تو رب کی دار گاہ میں عرض گزار ہوئے یہ لال بین تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد لاہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے لاہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے لاہی نکلے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر کس نے خوشی نہیں منائی اگر خوشی نہیں منا رہے ہیں تاش آج کے لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ خوشی نہیں منا رہے ہیں خدا کی قسم اگر نیلاد مستفر پر اعتراض ہوتا رہا تو سن لو وہی دہلی کا لال قلعہ ہے دہلی کے لال قلعہ میں عالمگیر نے نیلاد کو منایا دوسرے سلاطین مغلیہ نے نیلاد کو منایا اور جب بہادر شاہ ظفر کا دور آیا بہادر شاہ ظفر کے دور میں نیلاد پر بدعت کا فتوا لگایا گیا میٹنگ ہوئی پہلی کے لال قلعہ میں علماء اکٹھا ہوئے وہ لوگ جو کہتے تھے یہ میلاد بلاد سے ناجائز ہے اس طرح سے نہیں منانا چاہیے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے یہ ہوا کہ بیٹھیے کہاں نہیں اب جس مکان میں رسول اللہ کے میلاد پر بدات کے فتوے پر بحث ہو رہی ہے میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ جس قلعہ میں رسول کا میلاد نہ بیان ہوگا وہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا آج دیکھو دہلی کے لال قلعہ کا حال کیا ہے تم میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو تمہارے مکان جل رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کر رہے ہو تمہاری دکانیں جل رہی ہیں میلاد مصطفیٰ پہ اعتراض کر رہے ہو تمہاری مسجدیں پھینکی جا رہی ہیں ملاد پر اعتراض کر رہے ہو اب تو تمہارے قرآن کو بھی جلانے کی کوشش کی جا رہی ہو میلاد پر اعتراض کر رہے ہو اور اب تو تمہاری عورتوں کا نقاب بھی اتروانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمان تو کب اپنے نبی کا دیوانہ بنے گا اور کب تیرے لیے آواز آئے گی کہ دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہرے ظلمات میں دوڑا دیے ہوئے ہم نے کب تیرے لیے آواز آئے گی تو محمد کو خاتون تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں کب تیرے لیے آواز آئے گی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تختے ہوئے صحراؤں میں دست تو دست ہو دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دیکھو اپنے نبی کی خوشی دیکھو میرے آقا مدینہ طیبہ میں جلوا فروغ ہیں نبی کونائن صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کو اکٹھا کیا میرے سرکار خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے میرے آقا جب خانہ کعبہ کا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لانے لگے مکہ کے کافروں کو پتہ چل گیا مکہ کے کافی جمعیت بنا کر کے نکلے مقام بدعیدیا پر میرے سرکار پہنچے وہی پہنچ گئے مکہ کے کفار بھی مکہ کے کفاروں نے کہا ہم محمد کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ہم آگے نہیں جانے دیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا آپ نے فرمایا چلے جاؤ تم مکہ اور مکہ کے کافروں سے کہہ دو جو سربراہ اردا لوگ ہیں تمہارے تعلقات ہیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے ہم نہ جنگ کریں گے نہ ہم تلوار چلائیں گے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم خانے کعبہ کا تلاش کریں گے واپس ہو جائیں گے حضرت عثمان غنی آؤ مکہ کے کافروں نے کہا عثمان سن لو ہم تمہارے نبی کو قطان نہیں آنے دیں گے تمہیں اجازت دیتے ہیں تم آئے ہو تو خانے کعبہ کا تباف کر لو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے مکہ کے کافروں سنا مجھے خانے کعبہ کا طواف عزیز تو ضرور ہے مگر اپنے نبی کو چھوڑ کر کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے سرکار کعبہ کا طواف نہیں کریں گے تب تک میں نہیں کروں گا حضرت عثمان غنی عرصہ تک رک گئے مکہ میں یہ شور مچا دیا گیا کہ حضرت عثمان کو مکہ میں قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا ایک درخت تھا مقام ہدعیدیا پر میرے سرکار وہی جلوہ فروغ ہیں صحابہ سے لاہدہ ہوتا ہے بیت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے ایک صحابی نے کیا یا رسول اللہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے یہی پیالے میں جس سے آپ وضو کر رہے ہو سرکار اتنا ہی پانی ہے بقیہ پانی نہیں میرے سرکار نے فرمایا پانی نہیں ہے نہیں یا رسول اللہ سرکار نے وضو کرنے کے بعد جو تھوڑا سا پانی پیالے میں بچا اس نے اپنے انگلیوں کو آقا میں رکھ دیا یہ مقام بدل دیا واقعہ ہے سرکار نے جب اپنی مقدس انگلیوں کو رکھا تو انگلی کی ہر ہر گھائی سے چشمہ جاری ہو گیا سوارا بہنے لگا آقا نے فرمایا تم سب کو سب پانی پی لو اونٹوں کو پلا دو گھوڑوں کو پلا دو اپنے اپنے مشکلوں کو بھر لو کا بیان ہے کہ ہم پندرہ سو کی تعداد میں تھے وہ پانی سب کے لیے کافی ہو گیا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کو بیان فرماتے ہیں کہ گلیاں ہو اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کرو نق جاد رحمات کی ہزاری ہوا نور کے چشمے لوہ رائے دریا لاکھوں سلام اللہ وسلم کا وہ موجودہ وہی ظاہر ہوا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اگر تو عثمان غنی کے لیے بیت کی جاتی ہے مقام حدیبیہ سے میرے سرکار واپس تشریف لے آئے ایک صلاح ہوئی وہ کیسے صلاح ہوئی کچھ پرانے مکہ آئے اور آ کر کے پہنچے کہا محمد ہمارے اور تمہارے درمیان سلح ہوگی جب سلح ہونے لگی اور شرطیں لکھے جانے لگی تو حضرت علی سے فرمایا آپ لکھو حضرت علی لکھنے لگے من جانب محمد رسول اللہ تب تک ایک نے کہا کہ ہم آپ کو رسول لیں تو ہمارا جھگڑا ہی کیوں رہے گا آپ لکھیے من جانب محمد ابن عبداللہ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں ایسا نہیں لکھوں گا سرکار نے فرمایا علی لکھ دو عرض کرتے یا رسول اللہ ایسا میں نہیں لکھوں گا حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اپنے سرکار کی نافرمانی جو کی ہے یہی ایک نافرمانی کی ہے مگر یہ نافرمانی نہیں ہے بلکہ ایمان کی محبت میں مچل جانا ہے یا رسول اللہ میں تو رسول مان رہا ہوں میں رسول ہی لکھوں گا سرکار نے فرمایا چالی لاؤ مجھے قلم دو اگر رسول کائنات نے قلم لیا اور جہاں پر لفظ رسول تھا اس کو سرکار نے گھیرا فرمایا علی اب آگے لکھو اگر پہ علی عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ آپ چاہے جو لکھ دیں میں تو رسول مان چکا ہوں میں تو رسول ہی لکھ دیکھوں گا میں کافروں سے کہنے سے تھوڑے مان جاؤں گا اللہ اللہ ایک صلح پر ہدیبیا سے میرے سرکار واپس چلا آئے مکہ کے کفار واپس چلے گئے وقت گزرتا گیا شاقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز اسلام بڑھ رہا ہے اب اس دن آ جاتا ہے جب مکہ فتح ہونے والا ہے میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دعوت دی مکہ والوں کو جب مکہ والے نہیں مانے تو سرکار نے پوری جنگ تیار کی اور اطلاع بھجوا دی کہ اب ابھی تک تو تم مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے اب ہم مکہ پر چڑھائی کر رہے ہیں یہ لشکر ہے دس ہزار کے قریب قریب کریم صلی اللہ تعالیٰ نے مرتب فرمایا اور دس ہزار لشکر کو لے کر کے نبی کون ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے ہیں جیسے مکہ والوں کو پتا چلا محمد رسول اللہ آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے اس وقت ایمان حضرت اکرما نہیں لائے تھے ابو جہل کے لڑکے اور بہت بڑے بڑے سربراہوں کا لوگ بھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے حضرت خالد بن ولید ایک روز مکہ میں بیٹھے ہوئے تو سویرے سویرے اٹھ پڑے اور اپنے گھوڑے کو ٹھیک کیا کہا اے لوگوں میں جا رہا ہوں مدینہ کہا مدینہ جا رہے ہو کہا ہاں کہا کس نے کہا محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے کہا خالد بن ولید تم نے تو مقام عہد میں دو سو فوجیوں کو لے کر کے اسلامی فوج کو شکست دے دی ہے اور اس نے بڑے بہار مہاجر مانے جا رہے ہو خالد بن ولید تم مدینہ جا رہے ہو محمد کا کلمہ پڑھنے ہاں محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں میں ان کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں میں اب نہیں مانوں گا چنانچہ حضرت خالد بن ولید مدینہ طیبہ پہنچ کر کے اسلام کے دامن میں آ گئے اب حضرت خالد بن ولید بھی اسلامی فوج کے ساتھ ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے ابو سفیان اسلام لائے وہ بھی آئے اور راستے میں اسلام قبول کر لیتے ہیں سرکار سرکار کے چچا حضرت عباس بھی اسلام قبول کر چکے تھے مگر ابو سفیان اور سرکار کے چچا حضرت عباس فتح مکہ کے بعد اپنے اسلام کا اعلان کرتے ہیں لیکن اسلام وہ لا چکے تھے میرے سرکار مکہ کی طرف بسے چلے آ رہے ہیں پورے کافروں میں کھلبلی بچی ہوئی ہے محمد آ رہے جب کسی کا مکان سلامت نہیں رہے گا محمد کو بہت ستایا گیا تھا مکہ میں وہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے اب تو وہ بدلا لے لیں گے ایک ایک سے اس لیے کہ ان کے جانساروں کی دس ہزار سو جا رہی ہے محمد مکہ کی طرف چلے آ رہے ہیں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں مکہ جب قریب رہ گیا تو ایک جگہ پر تاؤ ڈالا گیا رات کا سناٹا تھا جب الاؤ جلنے لگا تو مکہ کے لوگ نکل نکل کر دیکھنے لگے پورے میدان میں آگ جل رہی ہے وہ سب کے سب گھبرا گئے ارے یہ دیکھو اتنی تعداد میں محمد کے ماننے والے آ گئے ہیں کچھ تو تیاری کر رہے ہیں کچھ بھاگنے کی کوشش پیش کر رہا ہوا میرے سرکار کی بارگاہ میں ابو سفیان حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کلمہ پڑھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اب چلنے لگے ارشاد فرمایا میرے جان اتارو سنو تم اکابت اللہ کی زیارت کے لیے چل رہے ہو اور مکہ میں چل رہے ہو تو سنو اب تو تمہیں فتح مل جائے گی لیکن ایک بات میں بتاتا ہوں تم مکہ میں چل رہے ہو سنو سنو مکہ میں چلو لیکن جو تلوار رکھ دے گا اس پر حملہ نہیں کرنا کسی عورت کو نہیں مارنا کسی بچے کو نہیں مارنا جو لڑائی کریں گے ان کے لیے بھی دفاع ہی کرنی ہے آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو سفیان کے گھر میں چلا سرکار نے صحابہ کے ہے انہوں نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور حضرت ابو سفیان کو دھمکی دی کہا بہت ستایا تھا تم لوگوں نے ہم لوگوں کو ابھی چلو مکہ میں بتاتا ہوں تب تک انہوں نے کیا یا رسول اللہ یہ دیکھیے مجھے اس طرح سے تلوار دکھا کر دھمکی دے رہے ہیں آقا نے اسی موقع پر فرمایا نہیں نہیں ابھی سفیان کو کچھ نہ کہو ابھی سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اسلام لا چکے ہیں اللہ اکبر ہم میرے آکا جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں سرکار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہونا تھا کہ دروازے بند ہو گئے عورتیں رو رہی ہیں ہاں اب ہمارا سہاگ لٹے گا ہم محمد نہیں چھوڑیں گے لیکن میرے سرکار نے مکہ میں اعلان کر دو آج کا دن رحمت کا دن دن ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے سب کے لیے معافی ہے نبی کونین مکہ میں داخل ہوتے ہی جیسے معافی کا اعلان کرتے ہیں تو ماں کی گودوں سے بچے اچھل پڑے امی جان چھوڑ دو ہم اس نبی کا کتنا نے ہمیں معاف کر دیا ہے ہمارے باپ پوری زندگی پہ تلوار چلاتے رہے مگر نبی مکہ میں پہنچتے ہی مکہ بن کر کے آئے ہیں معافی کا اعلان کر دیا ہے گلیوں میں عورتیں ہیں محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں یہ بشیر نظیر جا رہے ہیں میرے سرکار اپنی سواری پر سوار کابت اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں میرے آنکھ کابت اللہ میں جس راستہ سے داخل ہوئے ہیں اسی تک تھے نبی کونین تشریف لا رہے ہیں میرے سرکار نے پورے مکہ میں جہاں اعلان کیا تھا نبی کون نے کہ سب کے لیے معافی ہے وہی سرکار کہے کہ تیرہ آدمی جہاں بھی ملے ان سب کو تم قتل کر ڈالنا چھوڑنا نہیں وہ تیرہ کون کون لوگ ہیں اس کو بھی سن لو آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں نبی اپنے دشمنوں کو دعائیں دیا تھے نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم تو دشمن جو گنی دیتا تھا سرکار دعا دیا کرتے تھے میں نے اس کی تشریح ایک روز کی تھی کہ دشمن دو طرح کے ہیں تیرہ دشمنوں کو سرکار نے فرمایا یہ جہاں ملا مہین ان کو قتل کر دینا اس میں سے پانچ عورتیں ہیں اور آٹھ مرد ہیں نبی قانین نے فرمایا جہاں ملیں گے ان کو مار دینا چنانچہ اس میں سے تو کچھ گرفتار کیے گئے جو توبہ ہوئے کچھ قتل کیے گئے لیکن کاب بنا اشرف کا قتل عجیب طرح کا ہے یہ بھاگ کر کے کعبہ میں جھک گیا تھا کعبہ کی دیوار سے لگ کر کے کعبہ کو اپنے اوپر ڈال لیا تھا سرکار کے اعلان کے مطابق صحابہ نے اس کو پکڑا وہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ جس کو ہم لوگوں نے کعبہ کی دیوار کے قریب پکڑا ہے یہ غلاف سے کعبہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے دیوار سے چمٹا ہوا ہے سرکار اس کو کیا کیا جائے اب نبی کا اختیار دیکھو حرم میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا حرم میں چیوٹی نہیں مار سکتے ہو چیلر تک نہیں مار سکتے ہو حرم میں حرم ہے حرم اللہ اکبر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانساروں ساروں نے پکڑا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کیا جائے آقا فرماتے ہیں اس کو وہی قتل کرو اپنے نبی کا اختیار ملاحظہ کرو جو لوگ کہتے ہو کہ نبی نے تو دشمنوں کو دعائیں دی ہیں نبی اپنے دشمن کو خانے کعبہ میں قتل کروا رہے ہیں فرما اس مربوط کو وہی قتل کرو صحابہ نے پکڑ کر کے حتیم اور زمزم شریف کے درمیان اس کو قتل کیا جس کے خون کی چھینٹیں کعبہ کے دیواروں پر بھی پڑی پتا یہ چلا کہ دشمن رسول نہیں چھوڑا جائے گا اگر دشمن رسول ہے اور گستاخ ہے تو اس کی سزا قتل ہے کیسے قتل ہے ایک بات اور بتاتا چلو سنانا مقصد ہی ہے یہی ہندوستان کی سرگویز ہے جرا نہیں ہوا تھا سن انیس سو بتیس کا دور ہے سن انیس سو بتیس میں خبیص نے نبی کونین کے شان میں توہین کر دی سرکار کے شان میں توہین کیا کراچی کی عدالت گاہ میں اس کے خلاف مقدمہ چل گیا وہ توہین کرنے والا اس کے خلاف مقدمہ چلتا رہا مقدمے کے تاریخ کے فیصلے کا معاملہ ہوا اعلان ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو احانت رسول پر جو مقدمہ چل رہا ہے اس کا فیصلہ ہوگا پورے کراچی میں آج شور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے توہین کی تھی اس کے خلاف مقدمہ چلا ہے آج فیصلہ ہونے والا ہے سن انیس سو بتیس کا دور ہے انگریز حکومت کا معاملہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک جانسار عبد القیوم تھا آج سویرے سویرے سارے لوگ کراچی کی عدالت کی طرف بھاگنے لگے کچہری کی طرف سارے لوگ دوڑ رہے ہیں عبد القیوم اکا چلاتا تھا کے پر اس نے تمام سواریوں کو بٹھایا لوگوں سے پوچھا آج بھی کیسی لگ رہی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جو رسول شان میں توہین کیا تھا اور اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا آج اس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا تمہیں نہیں معلوم ہے عبد القیوم نے کہا مجھے تعجب ہے کہ نبی کی توہین کی جائے اور عدالت میں مقدمہ قائم کیا جائے کہا پھر کیا کیا جائے کہا میں نے تو یہ سنا ہے کہ نبی کی توہین کرنے والے کو قتل کر دیا جاؤ کہا چلاؤ حقہ چلاؤ بڑی بولی بول رہے ہو عبد القیوم کی آنکھیں بھیگ گئیں عبد القیوم آیا سواریوں کو اتارا جتنا جس نے دیا لے لیا پھر اپنے اکے کو واپس گھمایا گھر کی طرف لایا اکے کو گھر کی طرف ایک سائڈ گھوڑے کو کر دیا بوڑھی بھی ماں عبد القیوم کی ہے چا کر کے ماں کا محبت سے چہرہ دیکھا خنجر لیا ماں نے کہا بیٹا عبد القیوم کیا بات ہے کامنی مجھے دعا دینا تمہارا بیٹا نبی کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے وہ معافی میں نے کہا بیٹا عبد القیم جب نبی کے نام کی بات آ گئی ہے تو بیٹا میں رو گی نہیں میں مسکراتی ہوئی تمہیں رخصت کر رہی ہوں عبد القیم اپنی ماں کو سلام کیا چل پڑا آیا عدالت کا میں کچہری میں گھسا عبد القیم خندر چھپائے ہوئے ہے کب طرف وکلا کھڑے ہوئے ہیں فائل رکھی ہوئی ہے بحث چل رہی ہے تب تک عبد القیوم نے ایک وکیل سے پوچھا یہ بتاؤ اس میں مدعی کون ہے مدعا علیہ کون ہے وکیل نے چہرہ دیکھا کہا بیٹا جہاں تم کھڑے ہو یہ مدئی ہیں اور جس کو تم اپنے بائیں طرف تو رہو دیکھ رہے وہ مدعا علیہ ہیں کیا یہ بتائیے وہ کون ہے جس نے سرکار کی توہین کی ہے کیا اس میں وہ موجود ہے بیان دینے کے لیے وکیل نے اشارہ کیا کہا وہ دیکھو جو دھوتی پہنے ہے پیٹ نکلا ہوا ہے تود نکلی ہے وہی ہے اس نے سرکار کی توہین کی ہے عبد القیوم سے ہٹا اور ہٹ کر کے دوسرے کٹ گھرے میں گیا اور جانے کے بعد بڑی پھرتی کے ساتھ عبد القیوم نے خنجر کو نکالا اس کے پیٹ میں بھونک دیا خنجر کا لگنا تھا دھام سے زمین پر گرا عبد القیوم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا کیا ہے مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے کراچی کی عدالت کا ہمیں فائل رکھ دی جاتی ہے جج کا قلم رک جاتا ہے عبد القیوم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے عبد القیوم کراری ملزم ہے جیل میں ڈال دیا گیا پورے بھارت میں سویرے سویرے خبر پھیل گئی کہ عبد القیوم نے رسول کی شان میں توہین کرنے والے کو مار دیا عبد القیوم کو کون نہیں جانتا تھا محلہ نہیں جانتا تھا پوری دنیا جان گئی دنیا کا کونا کونا جان گیا دنیا کے گوشے گوشے میں اب مشہور ہو گیا عبد القیوم جیل میں ہے مقدمے کی تاریخیں پڑھنے لگی وہ مقدمہ جہاں تھا وہی رہ گیا ڈاکٹر اقبال جیسے بیرسٹر نے کہا عبد القیوم تم تھوڑا سا اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو ہم تمہاری ضمانت لینے کے لیے تیار ہیں مجھے کراچی کی عدالت کی ضمانت نہیں چاہیے مجھے قیامت میں رسول رحمت کی شفاعت چاہیے مجھے رسول رحمت کی شفاعت چاہیے وہی عبد القیوم اقراری ملزم ہے انگریز جج نے فیصلہ دیا عبد القیوم اقراری ملزم ہے جرم ثابت ہے پھانسی کی سزا دی جائے عبد القیوم کو جب پھانسی کے پندا پر چڑھایا گیا تو پچیس لاکھ کا مجمع کراچی کی سرگرمی پر تھا عبد القیوم کی نماز جنازہ میں آنچل کے اندر عورتوں کے ہاتھ اس کے مقصرت کے لیے اٹھے ہوئے ہیں بچے اس کی مسرت کے لیے رو رہے ہیں بوڑھوں کے کاٹتے ہوئے ہاتھ اٹھ گئے ہیں مولا عبد القیوم کی بخشش فرما عبد القیوم اپنے نبی کے نام پر قربان ہونے جا رہا ہے عبد القیوم کا پھانسی کا پندا کھینچا گیا عبد القیوم کی پھانسی ہوئی عبد القیوم کا جب جنازہ چلا تو پچیس لاکھ مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی عبد القیوم ان کے قبر کو گلاب کے پھولوں سے ڈھانپ دیا گیا یہی وہ عشق ہے کہ جس میں نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے حج نہیں ہے زکات نہیں ہے مگر نبی کے نام کا عشق ہے یہی وہ عشق ہے جو ڈائریکٹ جنت میں لے کر جا رہا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت کسی کی تشریف فرماتے ہیں عشق تیرے سب کے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی اللہ اللہ یہ اس پہ رسول رسول اللہ کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے مکت المکرمہ میں اعلی عام اعلان ہے لیکن تیرہ آدمیوں کے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ جہاں ملے مار ڈالے جائیں چھوڑا نہیں جائے گا آؤ دیکھو میرے سرکار کعبہ میں داخل ہوئے اور جب آقا کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان ایک تھے آج بھی باپ بنی صاحبہ بنا ہوا ہے یہ وہی گھرانہ ہے جس گھرانے کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی تھی ایک روز عثمان بن طلحہ سے سرکار نے فرمایا عثمان بن طلحہ مجھے اگر تم کعبہ کی کنجی دے دو تو کعبہ کھول کر کے میں اندر جانا چاہتا ہوں تو عثمان بن طلحہ نے کہا میں آپ کو کنجی دوں گا محمد تو سرکار فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ سن ایک دن یہ کعبہ کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی یہ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا جب سرکار مکہ میں تھے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار سرکار کو ستا رہے تھے جب میرے آقا فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہوئی اور کعبہ کے قریب گئے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں عثمان بن طلحہ لاؤ کنجی لاؤ سرکار نے عثمان بن طلحہ کے ہاتھ سے کنجی لی آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ دیکھ میں نے ایک روز کہا تھا یہ کنجی میرے ہاتھ میں آئے گی اور جس کو میں چاہوں گا دوں گا عثمان بن طلحہ آقا کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ کے قبضہ میں کعبہ کی کنجی آ گئی تبھی تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا سچا ہمارا ندی ہمارا ندی ہمارا ندی اللہ اللہ اب حضرت عثمان بن طلحہ سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ رہے ہیں آقا نے فرمایا عثمان آؤ قریب آؤ جب قریب گئے تو سرکار نے فرمایا لو عثمان میں پھر تمہیں کنجی دے رہا ہوں سرکار کریم ہے کرم شیر پڑھو میرے کریموں سے گرو کترا کسی نے مانگا بہا دیے ہیں کریم نے عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی کنجی دے دی میرے سرکار جب کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو مسٹر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ گئے نا مسٹر سے ہاں، ایک سے ایک لنگ موجود ہے ایک سے ایک سانپ گوجر بچھو بالو بندر ہاتھی گھوڑا سانپ اپنی اپنی جگہ لے براجمان ہیں آقا کے دست پاک میں چھڑی ہے سرکار مارتے ہیں تو آپ سارے بتوں کو علی پھینکو نکال نکال کر ان سب کو پھینک دیا گیا سارے بتوں کو توڑ کر پھینکا گیا علی اس پتھر کو اٹھا دو وہ کون پتھر ہے حضر اسود ہے علی اس کو یہاں رکھا جائے گا یہ حضر اسمد ہے جنتی پتھر ہے اس کو سب چونتے رہے یہ آج بھی چونا جائے گا کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم حضرت حاضرہ حضرت اسماعیل کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی سرکار نے ان سب کو توڑ توڑ کر کے کعبہ سے صاف کیا سارے پتوں کو سرکار نے نکالا نکال کر کے صاف کیا میرے آقا جب نکالتے تھے تو آئے تھے کریمہ پڑھتے جاتے تھے جال حق و زحقل باطل ان باطلا کانا ذہو کا آیا حق اور مٹا باطل بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو پڑھتے جا رہے ہیں اللہ اللہ دین دین افواجا فوج فوج کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں میرے سرکار کعبہ کو صاف کرتے ہیں نماز ادا کی گئی نماز ادا کرنے کے بعد میرے سرکار باہر تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دستہ متعین کر دیا تھا حضرت خالد بن ولید جس کونے سے مکہ میں داخل ہوئے حضرت اکرما جہل کے لڑکے تھوڑا سا دستہ لے کر کے وہاں موجود تھے تھوڑی جھڑپ ہوئی پھر اکرما بھاگ گئے کہا میں محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گا کچھ لوگ گرفتار آئے گرفتار کیے گئے فوج کے فوج آنے لگے کلمہ پڑھنے لگے دربار لگ گیا میرے سرکار اپنے مکان پر گئے میرے آکاش اپنے مکان پر تشریف فرما ہیں حضرت خدیجہ کی حویلی موجود ہے سارے لوگ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں کلمہ پڑھ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جب میرے سرکار نے عام اعلان فرما دیا معافی کا تو حضرت ہندا وحشی یہ سب اسلام لانے کے لیے آئے مکہ کی عورتیں آئی گول بن کر کے بیٹھ گئی کلمہ سرکار پڑھانے لگے آپ کی نگاہیں نبوت پڑی تو دیکھا کہ ایک عورت چادر میں لپٹی رو رہی ہے سرکار نے فرمایا وہ کون عورت ہے جو چادر میں لپٹی ہے عورتیں خاموش رہی کسی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ ہندا سفیان کی بیوی ہے ہندا کا نام سننا تھا کہ آقا کی آنکھیں بھیگ گئی میرے سرکار فرماتے ہیں ہندا یہی ہے جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا آج چچا کا کلیجا چبانے والی عورت نبی کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر ہے نبی معاف کر رہے ہیں جاؤ ہندا تمہارا سارا جرم معاف کیا جا رہا ہے کرتی ہے یا رسول اللہ میرا جرم معاف کیا جائے آج تک میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی برا نہیں تھا مگر یا رسول اللہ اب آج سے میری نگاہ میں آپ جیسا کوئی حسین ہے اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے تحقیق کر رہی ہو نبی ہیں زندہ کلمہ پر اسلام میں داخل ہوئی مردوں کا گول آیا ایک غلام کنارے بیٹھا ہچکیاں لے رہا ہے سرکار نے دیکھا فرمایا وہ کون ہے غلام کر چھپا یا رسول اللہ میں وہی وہ ہوں جس آپ کے چچا کو میدان میں ڈھالا مارا تھا یا رسول اللہ میں نے ہی شہید کیا تھا مجھے معاف کیا جائے میں معافی مانگ رہا ہوں آقا کریم کی آنکھیں بھیگ گئی آقا فرماتے وحشی تم کلمہ میں پڑھ لو تمہارے سارے جرم معاف ہو گئے لیکن وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو وحشی جب تم میرے سامنے ہو جاتے ہو تو مجھ کو چچا یاد آ جاتے ہیں میرے سرکار کا بصری تقاضا دیکھو اتنے رحیم و کریم آقا ہے جرم معاف کر دیا مگر پھر بھی بار فرماتے ہیں وحشی میرے سامنے نہ ہوا کرو وحشی کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ تھا اس بات پر کہ میں اپنے آقا کو کیسے خوش کروں جب حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت خالد بن ولید کی طرف سے لڑنے کے لیے وحشی گئے اور اسی بھالے سے وحشی نے مارا مثال کذاب کو تو وحشی نے کہا سنو آج میں سرخرو ہو گیا اسی بھالے سے میں نے خیر الناس کو مارا تھا جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے میں نے ان کو شہید کیا اور اسی بھالے سے آج میں نے شر الناس کو مارا جو لوگوں میں سب سے خبیص ہے اس کو میں نے مارا بدلا ہو گیا کریم معاف کر دیا وہ کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اکرما کی بی تو حاضر آئی وہ کلمہ پڑھی اور کلمہ پڑھ کر کے پتہ لگانے لگی کہ میرے شوہر کہاں بھاگ گئے ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرما سرکار جب میں میں گئے تھے تو سرکار نے دیکھا تھا کہ جنت میں ایک انگور کا گچھا ہے جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہے اکرما بھاگتے چلے گئے دریا کے کنارے پہنچے کشتی کو ٹھیک کیا اس پر سوار ہو گئے پیچھے سے ان کی بیوی پہنچ گئی ہاتھ کا اشارہ کیا پھیر جاؤ پھیر جاؤ کہا کیا بات ہے کہا پھیرو کرما کہا کیا بات ہے کہا چلو محمد کے پاس چلو کہا نہ میں نہیں جاؤں گا میں ان کی صورت نہیں دیکھوں گا میں گوتا لگا کر کے دن ڈوب کر مر جاؤں گا مجھے نہ لے چلو کہا کرما اتراؤ کشتی سے سنو محمد نے سب کو معاف کر دیا ہے اتنا سننا تھا اکرما کا تل معاف کر دیا ہاں سب کو معاف کر دیا مجھے بھی معاف کر دیا تمہیں بھی معافی ہے سب کو جب معاف کیا تو کیا تمہیں معافی نہیں ہے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معافی دیکھو اکرما کے دل میں کچھ بات آئی کشتی سے اتر آئے بیوی ہیں کہا چلو کہا نہیں جاؤں گا کہا تب کہا بیگم میرے ہاتھ پیر میں رسی لگاؤ میرے چہرے پر کالک لگاؤ اور مجھے ہاتھ پیر میں رسیاں لگا کر کے جکڑ کر کے لے چلو محمد کی بار گاہ میں اصور بن کر چلنا چاہتا ہوں میں نے بہت ان کے خلاف تلواریں چلائی ہیں میں نے بہت ان کو ستایا ہے میرے آقا اپنے حجرا میں جلوہ افروز ہیں حضرت اکرما کی بیوی لے کر کے آئیں دروازے پر کھڑی ہوئی آواز دینے لگی آقا فرماتے ہیں کون انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکرما اور اکرما کی بی سرکار تیزی سے دوڑی دوش مبارک سے چادر سرک گئی اور اکرما کو اپنے سینے سے لگا لیا سینے سے لگنا تھا اکرما قدم پر گر پڑے یا رسول اللہ معاف کر دو یا رسول اللہ میں جاگ گیا بس تیری پہچان یہی ہے کلمہ پڑھ کر کے حضرت اکرما رسول اللہ کے غلام بنے اور اتنے عظیم غلام بنے کہ کئی ملکوں کے فاتح بن گئے یہ ہے اسلام یہ ہے مکہ کا فتح ہونا اللہ کے حبیب نے مکہ فتح فرمایا اور بھی غزلیں جیسے غزل تبوک بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی غزل تبوک میں مکان بڑی بھیانک لڑائی ہوئی تھی مقام تائش میں مکان تائش میں قلعہ خیبر جس کو قلعہ قلوس کہا جاتا ہے بڑی بھیانک جنگ ہوئی تھی یہ تمام جنگ ہیں جس میں میرے آقا نے شرکت فرمائی جس میں آقا کے دیوانے میں دیوانوں نے کفاروں کے چھکے چھوڑا دیے تھے مگر ان کا مشن کیا تھا نماز نہیں چھوٹ رہی تھی ان کا مشن کیا تھا روزہ نہیں چھوٹ رہا تھا ان کا مشن کیا تھا حج نہیں چھوٹ رہا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کا مہینہ آیا میرے سرکار حج فرمانے کے لیے آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا مجمع تھا یہ سرکار کے سیات ظاہری کا آخری حج ہے میرے آقا جب آخری حج فرمانے کے لیے آئے اور حج ادا کیے عرفات کے میدان میں سرکار اپنی سواری پر سوار ہوئے وہی عرفات کا میدان وہی مسجد نمرہ جس کو حاجی لوگ کر کے آتے ہیں اسی کے قریب میرے سرکار اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کا کم و بیش مجمع تھا سرکار تقریر فرمانے لگے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابیوں آج میں خطبہ دے رہا ہوں تم آج خطبہ سن لو میرے صحابیوں سنو آج میں نے تمام ایام چاہلیت کی رسموں کو پاؤں تلے رونگ دیا اب کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کسی اجمی کو کسی عربی پر کسی عربی کو کسی اجمی پر کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک بزرگ و برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور نبی کون نیا کریمہ تلاوت کی نیا کرنا تم ہند اللہ اطکار کو تم میں اللہ کے نزدیک بزرگ و برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج میں تمہیں چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں سن لو تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا تم نماز نہ چھوڑنا تم اپنے بیویوں کے ساتھ اس میں سنانا تم اپنے باپ کو ستانا نہیں نبی کون فرماتے ہیں کو ستانا نہیں نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج میں تمہیں دو باتوں کی ضمانت دے رہا ہوں میں تم سے دو باتوں کی ضمانت لے رہا ہوں تم مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دو میں جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان دونوں باتوں کی ضمانت کیا ہے فرماتے ہیں ایک تو تم اپنے زبان کی ضمانت ہمیں دے دو کہ تم اپنی زبان سے فحش نہ بکنا اپنی زبان سے غلط لفظ نہ بولنا اور اپنی شرم کاٹ کی حفاظت کرنا ان دونوں چیزوں کی ضمانت تم ہمیں دے دو جنت کی ضمانت ہم تمہیں دے رہے ہیں نبی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں زبان کو بچا کر رکھو جنت مل رہی ہے شرم گاہ کی حفاظت رکھو جنت مل رہی ہے نبی کونین وسیعت فرما رہے ہیں آکائے کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ساری باتوں کو بتانے کے بعد آقا شاد فرماتے ہیں قرآن کی عادت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں تو سارے صحابہ سن رہے ہیں سب کا جوش بڑھ رہا ہے مگر حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں لوگوں نے پوچھا اے ابو بکر نے کہا سر رو کیوں رہے ہو آپ پرواتے ہوئے لوگ میرے سرکار کی تقریر کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سرکار اب چند دن دنیا میں اور رہنے والے ہیں میرے سرکار کا جملہ بتا رہا ہے عقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا بیان بول رہا ہے چران کے حضرت الوداع کے بعد چند دن تک میرے سرکار اس خاصدان ڈیوٹی پر رہے سرکار کو بخار آیا میرے آقا سب طرح روز تک بیمار رہے اور سترہ روز بیماری کے بعد جب سال کی تاریخ آ رہی ہے تو بے ہوشی پر بے ہوشی ہے بے بے ہوشی ہوشی پر ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں رب کو یاد فرما رہے ہیں اگر رقص پر سارے نبوت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے اجام میں ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہہ دو نماز بکر اگر نماز پڑھا رہے ہیں یہی تو ان کی خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے حجرے سے چادر کو ہٹا کر کے دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آقا مسکرا کرنا پڑے میرے سرکار بہت خوش ہو گئے کہ میری نیابت سرکار سرکار خوش ہو گئے کہ میری نیابت صحابہ کس طرح سے ادا کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا آقا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے اختیار دے دیا محبوب تمہیں دنیا پسند ہے کہ تم اپنے رفیق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو میں نے عرض کیا مجھے رفیق اعلیٰ پسند ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی تاریخ میں اور اسی سن میں اس دنیا سے تشریف لے گئے دو شمبا کا دن ہے نبی کونین و وسال شریف فرما جاتے ہیں جب میرے نبی کا وسال ہوا حضرت ابو بکر صدیق کا گھر دور ہے ان کو بعد میں پتا چلا عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی فرمایا جو کہے گا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا حضرت علی گنڈ ہو گئے حضرت عثمان دیوانے کی طرح گلیوں میں گھوم رہے تھے پورے مدینہ میں کوحرام مچ گیا بچے رو رہے ہیں بوڑھے رو رہے ہیں سارے لوگ رو رہے ہیں ایک عجیب کوحرام برتا ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے روتے ہوئے آنکھیں برس رہی ہے گئے سرکار کی چادر کو ہٹایا پوشانی کا دو لیا چادر ڈھک دیا اور صحابہ کو دیکھنے لگے مسجد میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو سمجھانے لگے بکر نے پورے صحابیوں کو کنٹرول میں لیا کا وسال شریف ہوا میرے سرکار جب قبر انور میں اتارے گئے تین دن کا عرصہ گزر گیا تھا ایک صحابی باہر سے دیہات کے رہنے والے وہ آئے تو دیکھا کہ پورا مدینہ سوگوار ہے غم میں ڈوبا ہوا ہے حضرت علی مل گئے اس نے پوچھا اے مولا خدائے کائنات ہمارے سرکار کہاں گئے ہیں تب تک حضرت علی لے لے کر کے رونے لگے کہا اس کا مطلب تمہیں نہیں معلوم ہے کہاں نہیں کہا یہ دیکھو جو تازہ تازہ قبر مسجد اللہ شریف کے بغل یہ سرکار کا ہجرا ہے میرے آکاش تین دلکار گزر گیا و تقسیم کے عمل آئی سرکار کی یہ قبر انور ہے تب تک یہ لگے یا رسول اللہ مجھے بچاؤ یا حبیب اللہ مجھے بچاؤ اور سرکار کے قبر انور پر گئے سر رکھ دیا اور خاک اٹھا اٹھا کر کے اپنے سیرے پر ملنے لگے سر پر رکھنے لگے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ سلم چاروں کا اے محبوب جب لوگ اپنی چانوں پر ظلم کرائیں اور تمہاری پارگاہ میں آئے تم ان کے لیے معافی مانگو رب تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں اللہ کے فرمان کے مطابق یا رسول اللہ ہم نے کے سے تو آپ چلے گئے اب ہم کہاں جائیں گے تب تک حضرت علی فرماتے ہیں کہ قبر انور سے آواز آئی لقد غفر لکا جا تجھ کو بخش دیا گیا تیری مفرت ہو گئی اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور میرے چھپ جانے والے چھپ جانے والے نہ رحمت ہی کا پر رہو ہوا خیر یج یجماؤن تم فرما دو کہ اللہ کے فضل پر اور رحمت پر خوب خوب خوشی مناؤ اس لیے اے مسلمانوں کل ربیع الاول شریف کا بارہواں دن ہے تاریخ ہے بارہویں آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ نبی کے نام پر صدقہ کرو خیرات کرو شربت پلاؤ دوستوں کی دعوت کرو لنگر لٹاؤ اپنی خوشی کا اظہار کرو تاکہ پتا چلے کہ نبی کی پیدائش کا دن ہے جلوس میں نکلو تو سلا تو سلام کہو درود کہو نعرے تقریر بلند کرو لیکن ناچنا کودنا پھرکنا اس طرح سے تم جلوس نکالتے ہو ماض اللہ رب العالمین جس طریقے سے مشرقین اپنا جلوس نکالتے ہیں مسلمان تو ایسے انداز سے اپنے نبی کا گیت گاتا ہوا چلے جیسے مدینہ طیبہ کی بچیوں نے گایا تھا کلال یاتل ودائی وجبہ شکرو علینا اللہ دائی اس طرح سے اپنے نبی کا گانا اپنے نبی کی گیت گاتے ہوئے اور اپنے نبی پر دروپ پڑھتے ہوئے جلوس نکالو دوستو ربی نو شریف کا احترام کرو جو نبی کے جنم دن پر کشادگی کرے گا احترام کرے گا اس کے مال میں برکت ہوگی اولاد میں برکت ہوگی آفتوں اور بلاؤں سے یہاں بھی بچے گا اور انشاءاللہ وہاں بھی بچے گا السلام علیکم آواز آ رہی ہے السلام علیکم اچھا میری آواز بھی آ رہی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے بیان فرمایا سبحان اللہ کیا بات ہے علماء اہل سنت کی لیکن میں نے علماء اہل سنت سبحان اللہ یار اتنے پیارے پیارے اتنے عاشق رسول خوف خدا رکھنے والے علماء اہل سنت سبحان اللہ فیض رضا رحمۃ اللہ تعالی جاری ہے اور یقین مانے کہ ایسے علماء دنیا میں ہوں گے مگر دیکھنے میں نہیں آتے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ علما کرتا کا بہرحال ایک واقعے سے مجھے وہ ایک چیز یاد آئی ہے میں آپ کو بھی انشاءاللہ شاء بتانا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے بہرحال یار یہ اصل میں یہ خبیص کل میں نے ایک آپ کو بھیجا تھا لنک لنک نہیں تھا لکھا ہوا تھا